محمد بن اسماعیل ابن اب الفدیق نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن ابن ابی زاب نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بہت سی احادیث اب تک سنی ہیں لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ میں نے چادر پھیلا دی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لب بھر کر ڈال دی اور فرمایا کہ اسے اپنے بدن سے لگا لو چنانچہ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اڑتالیس